ابو اسامہ عبد الوہاب ثقفی حفظ بن غیاز اور شعبہ ان سب نے عبید اللہ سے حدیث بیان کی انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ان میں سے حفظ نے کہا یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ابو اسامہ اور ثقفی کے حدیث میں ایک رات اعتکاف کرنے کا تذکرہ ہے اور شعبہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا دن کے اعتکاف کی نظر مانی حفظ کی حدیث میں دن یا رات کا ذکر نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو ترانوے